حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا تلبیہ پکارا اور آپ کے اصحاب نے حج کا سننے ابود حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چار